چراغ جلتا رہا چراغ جلتا رہا جو قافلہ تھا رواں وہ قافلہ ہے رواں سفر بنو کے سنا سنا کے صاف اذا بری دسر کی سدائیں فضا میں پھیل گئی دریچوں آنگن و گلیوں میں تپتے صحرا سے زمین و عرش خلاؤں سے اور فضاؤں سے دنوں میں رات میں جنگل میں کوہ ساروں سے آنے لگی اشد جزاک اللہ جہاں حسین الہ الہ الا الا اللہ خطیب نور کے سنا لا اللہ جہاں حسین الہ الا اللہ جہاں حسین والا کے سنا لا الہ الا اللہ جہاں حسین وہاں لا الہ الا اللہ خطیب نو کے سنا لا الہ الا اللہ جہاں حسین وہاں لا الہ الا اللہ حسین دین بھی ہے اور دینیات بھی ہے حسین کلمہ توحید کی حیات بھی ہے حسین رمز خدا بھی خدا صفات بھی ہے حسین بارہ اماموں کی کائنات بھی ہے حسین سے ہے آیا حسین سے آیا حسین سے ہے آیا لا الہ الا اللہ جہاں حسین اللہ خطیب نو کے سنا الہ مظہرا کی ہو کے تپا وہ ہو کا بہو پشتے کے سنا فضائے جنگ ہو یا ہو پیا میں امن و اما نہ دیکھے تیر نہ تلوار گر ہو حکم ازاں حسین کا ہے بیان حسین حسین کا ہے بیان الہ الہ الہ الا الا الا اللہ اللہ اللہ جہاں جہاں حسین حسین وہاں لا لا خطیب نور کے سنا وہاں حسین والوں کی پہچان ہے آزاداری حسین والوں کی تو جان ہے آزاداری حسین والوں کا ایمان ہے آزاداری حسین والوں کا اعلان ہے آزاداری حسینیت کی زبان حسینیت کی زبان الا اللہ جہاں حسین اللہ خطیب نو کے سنا لا الہ الا اللہ جہاں حسین وہاں لا الہ الا اللہ وسیع ہے کرب و بلا تو کوئی جواز بھی ہے لٹا ہے گلشن زہرا تو کوئی راز بھی ہے یہ راز وہ ہے کہ خالق کو اس پہ ناز بھی ہے برائے ناز بہتر کی وہ نماز بھی ہے اسی کا سر نہار اسی کا سر نماز نفس کی عزت ہے اولیاء کی قسم نماز دین کی حرمت ہے اوسیا کی قسم نماز حسن شرافت ہے انبیاء کی قسم نماز قصہ وحدت ہے کبریا کی قسم نماز خیر عمل کی طرف بلاتی ہے نماز عشق خدا کا ہنر سکھاتی ہے نماز عبد کو معبود سے ملاتی ہے نماز گفتگو اللہ سے کراتی ہے یہی نماز گناہوں سے بھی بچاتی ہے نماز قبر تلک ساتھ جاتی ہے نماز وہ ہے جو فاقوں میں مصطفیٰ نے پڑھی جگا کے اپنے ہی قاتل کو مرتضی نے پڑھی جو چکیوں کی مشقت میں فاطمہ نے پڑھی گلے لگا کے زہر کو جو مشتبہ نے پڑھی جو چاہتا ہے کہ عظمت نماز کی دیکھے میرے حسین کا وہ سجدہ آخری دیکھے پڑھی نماز جو عابد نے پشت ناقا پر ادا کیا جس باقر نے سختیاں سہ کر بیاں کیا جس جعفر نے برسرے ممبر رکو میں برسو رہے جس کے قاضی میں مزتر رضا نے لپ سری رضا سجا کے پڑھی تقین تقوی ابو طالبی بتا کے پڑھی نقین نخوت باطل مٹا مٹا کے پڑھی اور عسکری نے خبر آخری سنا کے پڑھی پس نماز مسلح پہ رو رہا ہے کوئی امام عصر ہے اور خدا ہے وہی جہاں حسین وہاں لا الا سنا لا الہ الا اللہ جہاں حسین وہاں لا الہ الا اللہ وہ خیمہ گاہ وہ سیدانیاں وہ ذکر خدا جہاں مسلف زینب رباب اور فضا حسن کی بیوہ رقیہ سکینہ کا سجدہ تمام بی بیاں کرتی تھی صرف ایک دعا میرے خدا ہمیں منظور کہتے آپ رہے حسین اپنے ارادوں میں کامیاب رہے سدائے کشن لوا سدائے کشن لوا لا الہ الا اللہ جہاں حسین وہاں لا الہ مگر نماز سے پوچھو کہ کربلا کیا ہے حسین اور تیرا رشتہ وفا کیا ہے کہا نماز نے سن لو میری بقا کیا ہے بس ایک سجدہ شبیر کے سوا کیا ہے حسین ہی کا گھرانہ بچا گیا مجھ کو وہ خود اجڑ گیا لیکن سجا گیا مجھ کو میاں نے کر بو بلا آہ میں نے کیا دیکھا گھیرا لائنوں میں کنبا رسول کا دیکھا بطول زادوں کو بے آب و بے غذا دیکھا بہاتا پانی پانی ادھر لشکر جفا دیکھا نماز پڑھتے رہے دل میں استعمال نہ تھا گزر گئے تھے کئی دن کے گھر میں آب نہ تھا بتاؤں کیسے کہ دسویں کو میں نے کیا دیکھا سہر ہوئی تو شہادت کا سلسلہ دیکھا کسی کا سینہ تو زخمی کوئی گلا دیکھا لبے فرات علم خون میں بھرا دیکھا حسین لاشوں پہ لاشیں سے یوں ہی اٹھاتے رہے اور اپنی راہ شہادت کی سمت جاتے رہے کمر رکو کی طرح تھی مگر حسین اٹھے ظلم پہ لازم تھا اب کے تیغ چلے غزب کی تیغ چلی کوئی روکتا کیسے امام وقت تھے اللہ کی رضا پہ رکے اذان عصر سنی سنی دیکھا بالا کہا حسین نے سبحان ربی اللہ آئی صدائے غیب عبادت کا وقت ہے اے فاطمہ کے لال تلاوت کا وقت ہے جنت میں سب بندھی ہے امامت کا وقت ہے بس بس حسین بس یہ عبادت کا وقت ہے رکھ لی میان میں شہوالان ذوالفقار وہ غول باندھے آئے کمادار دس ہزار وہ بے شمار تھے وہ کے پھل اور ایک حسین وہ سینکڑوں پیام اجل اور ایک حسین ڈوبے ہوئے تھے خون میں گیسو حسین کے تیروں نے چھان ڈالے تھے پہلو حسین کے سے چل گئی آ گیا قدم سے رکھا میں کہوں کہ عرش خدا خاک پر گرا خیر النساء کا ماہ لتا خاک پر گرا ریتی پہ مصطفیٰ کے جگر کا لہو نماز تھی اور خون روتی تھی جاری تھی یہ صدا کے نبی کا نواسا میں پیاسا ہوں میں پیاسا عجب ادا سے نمازی نماز پڑھ کے گیا بہن کے سامنے نوکے چڑھ کے گیا نظر میں بھائی کے سجدے کی آب و تاب جو تھی بہن نے سر کھلے مختل میں مغربین نظر کے سامنے ہر محلقہ کی لاش رہی مگر جلے ہوئے خیموں کی جانماز بچھی غم حسین کی برچھی اٹھا گئی زینب مگر نماز کی دنیا بسا گئی زینب